السلام علیکم students I am Waseem Ikram this is the forty third lecture in series of forty five lectures on digital logic design کیسے آپ ان اللہ اچھے ہوں گے لاسٹ فیو لیکچر سے ہم میمریز پہ بات کریں میمریز کی امپلیمنٹیشن کیسے کام کرتی ہیں اسٹرکچر کیا ہے ریڈ رائٹ سائیکلس کیسے چلتے ہیں اس میں اس قسم کے ایشوز پہ بات ہوتی رہی ہے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ان کا یوز کہاں پہ ہو رہا ہے ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں یوز ہو رہا ہے تو ادھر کیا ایسپیکٹس ہیں امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں ان میمریز کے دوسرا جو ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کریں گے ایف پی جی اے ہم نے یاد ہے آپ کو ڈسکس کیا تھا P L Ds programmable logic devices so آج ہم ایک اور ڈیوائس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایف پی جی اے اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر شروع کریں آئیے پرانا جو لیکچر تھا اس کے کچھ کانٹینٹس کو ریویو کر لیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکشن اپنے شروع کی تھی فلیش میموری جو ہے اس کا اسٹرکچر کیسے آرگنائز کی ہوئی ہے بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ فلیش میموری میں بھی ایک ٹرانزسٹر ہے جو زیرو یا ون کو اسٹور کر رہا ہے لاجک زیرو یا لاجک ون کو اسٹور کر رہا ہے انفارمیشن اسٹور کیسے ہو رہی ہے بیسکلی چارج ہم اسٹور کر رہے ہیں گیٹ پہ ٹرانزسٹر کے اگر چارج ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو لاجک زیرو اسٹور ہوا ہوا ہے اگر چارج نہیں ہے گیٹ پہ تو that means logic one store ہوا ہوا ہے آرکیٹیکچر جو تھا اسٹریٹ فارورڈ تھا جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے جو ٹرانزسٹرز ہیں وہ ایک ٹو ڈائمینشنل ارے کی صورت میں ان کو آرگنائز کیا ہوا ہے روز ہیں کالمس ہیں ہر رو کے ساتھ ٹرانزسٹر کے گیٹس کنیکٹڈ ہیں ٹرانزسٹر کا ایک ڈرین ٹرمینل ہوتا ہے اور ایک سورس ٹرمینل ہوتا ہے کالمس میں جتنے ٹرانزسٹر ہیں ان ساروں کا ڈرین ایک کامن لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کا دوسرا اینڈ جو ہے ایک ایکٹیو لوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہر ڈرین لائن کے ساتھ ایک کمپریٹر کنیکٹڈ ہے جس کا ایک اینڈ ریفرنس وولٹیج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, جب بھی ایک رو سلیکٹ ہوتا ہے ایک کالم سلیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک ٹرانزسٹر جو ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے اگر اس ٹرانزسٹر کے گیٹ پہ ایک چارج ہے ہم گیٹ پہ ایک پازیٹو وولٹیج اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ روڈ جو سلیکٹڈ ہے سو so چارج کی وجہ سے سورس اور ڈرین کے درمیان کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا اگر کرنٹ نہیں فلو ہوگا جو کمپریٹر کا جو ایک ان پٹ جو ڈرین لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ زیرو وولٹ پہ ہوگا دوسری انپٹ جو ہے اس کی ریفرنس وولٹیج پہ سو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہائی ہوگا سو بیسکلی یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ لاجک زیرو اسٹور ہوا گا اسی طرح ہم نے بات کی تھی کہ اگر ٹرانزسٹر میں چارج اسٹور نہیں ہوا سو جو ہی رو سلیکٹ ہوگی ایک کرنٹ uh, فلو ہوگا ڈرین اینڈ سورس کے درمیان جب کرنٹ فلو ہوگا ایکٹیو uh, جو لوڈ ہے اس پہ ڈراپ ہوگا وی ریفرنس جو ہے ریفرنس وولٹیج جو کمپریٹر کے ایک ان پٹ کے ساتھ لگائی وہ برابر ہوگی جو ڈراپ ہو رہا ہے تو آؤٹ پٹ جو ہے کمپریٹر کا وہ زیرو ہوگا سو یہ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ لاجک ون اسٹور کیا ہوا اس آرکیٹیکچر کے بعد ہم نے دو اسپیشل میمریز دیکھی تھی جو first in first out memory اور last in first out memory ہم نے یہ کہا تھا کہ اسپیشل پرپز میمریز ہیں ایک تو ان کا یوز اسپیشل پرپز ہے اور دوسرا جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن وہ بھی اسپیشل ہے ڈفرینٹ ہے باقی میمریز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں فرسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ جو میموری ہے بیسکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک بفر کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے جب دو ڈیوائسز جو ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں اور وہ جو انفارمیشن ہے وہ ایک ریٹ پہ سینڈ یا ریسیو نہیں کر رہی دیٹ مینس ایک ڈیوائس فاسٹ ہے دوسری سلو ہے یا پہلی والی سلو ہے دوسری فاسٹ ہے تو وہ ایک ریٹ سے ڈیٹا کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے ایک ہم نے ایگزامپل لی تھی کی بورڈ کی اور کمپیوٹر کی کمپیوٹر کے ساتھ جو کی بورڈ ہوتا ہے تو کی بورڈ کا جو ڈیٹا ریٹ ہے جو سینڈ کر رہا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے یوزر پہ جس ریٹ سے وہ ٹائپ کر رہا ہے تو اسی ریٹ سے انفارمیشن جو ہے کمپیوٹر تک جا رہی ہے جو مائکرو پروسیسر چپ ہے وہ کافی فاسٹ ہے بہت تیزی سے انفارمیشن کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے سو so بیسکلی ان دونوں کے درمیان ایک کی بورڈ بفر ہم استعمال کرتے ہیں جس میں یہ انفارمیشن جو کی بورڈ آپ کیز پریس کرتے ہیں یہ انفارمیشن کی بورڈ بفر میں جب کے اسٹور ہو رہی ہوتی ہیں مائکرو پروسیسر جب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے انفارمیشن کی وہ بفر سے انفارمیشن اٹھا رہا ہوتا ہے سو so, اس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو ڈیوائس ڈیٹا پروڈیوس کر رہی ہے وہ جس سیکوینس میں پروڈیوس کر رہی ہے اسی سیکوینس میں انفارمیشن بفر میں لکھنی ہوگی اور اسی طرح جو ڈیوائس اس انفارمیشن کو کنزیوم کر رہی ہے اسی سیکوینس میں وہ انفارمیشن پڑھنی ہوگی سو so, بیسکلی جو بفر ہے اس کی لمیٹڈ لوکیشنز ہیں دیٹ مینس لمیٹڈ میموری ہے اسٹوریج اسپیس ہے سو so, جو ہی انفارمیشن اس میں ڈالیں گے اس کو اپڈیٹ بھی کرنا ہے جو انفارمیشن ادھر سے نکال لی باقی جو انفارمیشن ہے وہ بفر میں اپڈیٹ ہوگی تاکہ جو ویکنٹ اسپیسیز ہیں ان میں مزید انفارمیشن ڈالی جائے تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم شفٹ رجسٹرز کی مدد سے یہ first in first out memory بنا لیں اس میں ہم نے ایگزامپل لی تھی کہ اگر فور بٹ انفارمیشن اسٹور کرنی ہے اور آٹھ اس قسم کی انفارمیشن ہیں ہیں تو basically four eight bit shift register چاہیے ہوں گے وہ آپس میں پیرل میں آپ نے کنیکٹ کر لینا ہے ان پٹ پہ ایک لیچ ہوگی آؤٹ پٹ پہ ایک لیچ ہوگی سو جو بھی انفارمیشن اسٹور کرنی ہے ایک ڈیوائس ہے جو انفارمیشن پروڈیوس کر رہی ہے وہ اس ان پٹ لیچ میں انفارمیشن uh, ڈالے گی اس ان پٹ لیچ سے انفارمیشن جو ہے وہ شفٹ رجسٹر میں جا کے اسٹور ہو جائے گی بفر کے آؤٹ پٹ پہ اس طرح جو آؤٹ پٹ پہ ہے ایک دوسری لیچ لگی ہوئی ہے بیسکلی جو بھی کنزیومر ڈیوائس ہے وہ جب بفر سے انفارمیشن پڑے گی وہ شفٹ رجسٹر سے وہ انفارمیشن لیچ میں آ جائے گی اور لیچ سے پڑ رہی ہوگی سو بیسکلی کنٹرول سرکٹ بھی چاہیے جو ان بفرس کو کنٹرول کرے گی اور شفٹ رجسٹر میں جو انفارمیشن شفٹ کر رہے ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا شفٹ رجسٹر سے جو ہم first in first out memory implement کر رہے ہیں یہ بیسکلی اسپیشلائز یوزز کے لیے استعمال ہوگی آپ نے کوئی ایک ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن کیا ہے ایک اسپیسیفک اپلیکیشن کے لیے جہاں میموری آپ نہیں یوز کر رہے ہیں بہت کم یوز کر رہے ہیں ادھر آپ کو ایک fixed amount of buffer space چاہیے تو ادھر بیسکلی اس قسم کی first in first out memory use ہوگی کمپیوٹرز میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو کی بورڈ ہے اس کا ایک بفر ہوتا ہے تو وہ بفر کیسے امپلیمنٹ ہوگا وہ آف کورس شفٹ رجسٹر سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا کمپیوٹرز میں جو ریم ہوتی ہے اس میں ایک خاص اسپیس جو ہے وہ ہم ریزرو کر لیتے ہیں اس بفر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب کیونکہ یہ first in first out memory جو ہے میموری میمری میں ریم میں امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو بیسکلی آپ کو دو رجسٹر چاہیے جو دو اینڈ جو بفر کے دو اینڈ ہیں جہاں پہ آپ ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں دیٹ از بفر اینڈ اور جہاں سے آپ ڈیٹا پڑھتے ہیں دیٹ از بفر آؤٹ تو یہ دو رجسٹر جو ہیں ان میں ایڈریس اسٹور ہوتے ہیں بفر این اور بفر آؤٹ کی لوکیشن پہ اب جو آپ ڈیٹا پڑھ رہے ہیں بفر سے اور جس طرح آپ ڈیٹا ڈال رہے ہیں بفر میں تو ان ایڈریسز کی لوکیشنز چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور جو جو رجسٹرس ہیں جو ان کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے کانٹینٹس اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ہم نے ڈسکشن کی تھی last and first out memory پہ بھی last and first out memory جو ہے بیسکلی جو لاسٹ انفارمیشن ہم اسٹور کر رہے ہیں وہ پہلے پڑھیں گے سو آف کورس جو پہلے انفارمیشن گئی ہے وہ لاسٹ میں پڑھیں گے بیسکلی آپ نے ڈفرنٹ سبجیکٹ میں پڑھا ہوگا پروگرامنگ میں اسٹیک ہم یوز کر رہے ہیں اسٹیک جو یوز کرتے ہیں اس میں بیسکلی کیا کرتے ہیں جب ایک پروگرام کسی سب روٹین کو کال کرتا ہے تو کچھ پاس کرنے ہوتے ہیں یا کچھ پیرامیٹرز ریسیو کرنے ہوتے ہیں یہ پیرامیٹرز کیسے پاس ہوں گے بیسکلی اسٹیک میں اسٹور کیے جاتے ہیں سو جب بھی روٹین کال ہوتی ہے وہ روٹین وہ پیرامیٹرز کو اسٹیک سے نکالے گی اور ان کو یوز کرے گی اسٹیک آرگنائز کیسے ہوتا ہے لت سے تین ویلوز آپ نے اسٹور کرنی ہے تو پہلے ایک ویلو اسٹور ہوئی اس کے بعد دوسری اس کے بعد تیسری سب سے پہلے کون سی ویلو آپ پروٹیو کریں گے جو تیسری والی اینڈ میں گئی تو اس کو ہم نے کہا تھا جیسے ایک پلیٹس کا اسٹیک ہے اس طرح آپ ریزیوم کر سکتے ہیں تو پہلے ایک پلیٹ رکھی پھر دوسری رکھی پھر تیسری رکھی تو سب سے پہلے جو پلیٹ اٹھائیں گے وہ سب سے اوپر والی پلیٹ ہوگی جو سب سے پہلے رکھی تھی وہ اینڈ میں آئے گی سو so بیسکلی اگر آپ ویژلائز کریں یہ کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے دو طریقے ہیں جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا شفٹ رجسٹرز کو آپ یوز کر سکتے ہیں یا میموری میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں شفٹ رجسٹرز کو یوز کرتے ہوئے اس قسم کا اسٹیک کیسے بنائیں گے بیسکلی سپوز کے ہم پانچ بائٹ ویلوز جو ہیں وہ اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں اسی last in first out form میں سو so بیسکلی جو اسٹیک ہے اس کی فائیو لوکیشن ہوں گی اب کیونکہ شیفٹ رجسٹر یوز کر رہے ہیں تو five eight bit parallel in parallel out shift گے سو so, ہر شفٹ رجسٹر کے جو آؤٹ پٹ ہے نیکسٹ شیفٹ رجسٹر کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, پہلا والا جو شیفٹ رجسٹر ہے اس کو ہم کہہ دیں گے جی اسٹیک ٹاپ تو کوئی بھی انفارمیشن جو ہے اسٹور کرنی ہے پیرل ان پٹ پہ وہ ہم اپلائی کریں گے وہ پہلے شیفٹ رجسٹر میں اسٹور ہو جائے گی اب جو ہی ہم نے دوسری ویلو اسٹور کرنی ہے وہ بھی پہلے والے شیفٹ رجسٹر کے ان پٹ پہ ہی اپلائی کریں گے جو ہی کلاک سگنل آئے گا جو انفارمیشن پہلے والے شفٹ رجسٹر میں ہے وہ پیرل آؤٹ شفٹ ہو جائے گی اور جو دوسرا شفٹ رجسٹر جس کے ساتھ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں دوسرے رجسٹر میں یہ انفارمیشن اسٹور ہو جائے گی اور جو نئی انفارمیشن ہے وہ پہلے والے شفٹ رجسٹر میں اسٹور ہو جائے گی اسی طرح تیسری بائٹ اگر آپ نے اسٹور کرنی ہے وہ اگین جو پہلا والا رجسٹر ہے اس کے ان پٹ پہ اپلائی کریں گے کلاک سگنل اپلائی کریں گے جس کی وجہ سے جو دوسرے شفٹ رجسٹر میں ویلو ہے وہ تیسرے میں شفٹ ہو جائے گی پہلے والے کی ویلو دوسرے میں شفٹ ہو جائے گی اور جو نئی ویلو ہم نے اسٹور کرنی ہے وہ پہلے شفٹ رجسٹر میں آ جائے گی اسی طرح کیونکہ پانچ ویلوز کا اسٹیک ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے فائیو بائٹ کی ہے یا فائیو لوکیشن کی ہے تو پانچ ہی ویلوز اس میں آئیں گی اس کے بعد آپ اگر ریٹریو کرنا چاہیں تو سب سے آخر میں جو ویلو اسٹور کی تھی آف کورس پہلے والے شفٹ رجسٹر میں ہوگی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سیکنڈ اگر پڑھنی ہے تو وہ سیکنڈ والے شفٹ رجسٹر میں جب آپ پہلی پڑھیں گے تو سیکنڈ والے جو شفٹ رجسٹر میں ویلیو ہے وہ واپس پہلے والے میں آ جائے گی اس طرح جو تیسرے والے میں تھی وہ دوسرے میں آ جائے گی تو دیٹ مینس پوری ویلیوز جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں ایک رجسٹر سے دوسرے رجسٹر میں جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا فائیو شفٹ رجسٹر یوز کیے گئے ہیں فائیو شفٹ رجسٹر جو ہیں سارے ایٹ بٹ کے ہیں سو پہلا والا جو شفٹ رجسٹر ہے اس کو ہم اسٹیک ٹاپ کہہ رہے ہیں وہ آف کورس سیکنڈ والے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سیکنڈ تھرڈ کے ساتھ تھرڈ فورتھ کے ساتھ اور فورتھ ففتھ کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ایک کنٹرول اسٹیک کنٹرول بلاک دکھایا گیا جو کہ اسٹیک کو کنٹرول کر رہا ہے کلاک سگنلس نہیں دکھائے گئے یہ ایگزیکٹ ڈیٹیل اس میں نہیں دکھائی گئی کہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے اور اگر دوسرا جو رجسٹر ہے اس کے کانٹینٹس واپس ون میں شفٹ کرنے ہیں تو اس کے output of course input کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے وہ ڈیٹیل نہیں دکھائے گی یہ سمپلی ایک بلاک ڈایاگرام دکھایا گیا سو so, جب پہلی والی ویلو اسٹور کرنی ہے وہ پہلے پٹ شفٹ رجسٹر اس کے ان پٹ پہ اپلائی ہوگا کلاک سگنل اپلائی کریں گے یہ انفارمیشن اسٹور ہو جائے گی دوسری ویلو جب اسٹور کرنی ہے وہ بھی اس کے ان پٹ پہ اپلائی کریں گے جو ہی کلاک سگنل اپلائی کریں گے پہلے والے شفٹ رجسٹر کے کانٹینٹس دوسرے میں شفٹ ہو جائیں گے اور پہلی والی ویلو جو ہے پہلے والے شفٹ رجسٹر میں اسٹور ہو جائے گی اسی طرح جب ہم نے ایک ویلو پڑھنی ہے تو پہلے والے شفٹ رجسٹر کے کانٹینٹس پڑھیں گے جو اسٹیک کنٹرول ہے وہ سیکنڈ والے شفٹ رجسٹر کے کانٹینٹس شفٹ کر دے گا پہلے والے شفٹ رجسٹر میں ابھی ہم نے last and first out memory کو دیکھا اس کا ڈائگرام بلاک ڈائگرام دیکھا جو ہم شفٹ رجسٹر کی مدد سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے جو کمپیوٹر میں یوز ہو رہا ہے وہ بیسکلی ہم میموری کو ریم کو یوز کرتے ہوئے اسٹیک کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اگین ایک ریم کا پورشن ہم ریزرو کر لیتے ہیں اسٹیک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک رجسٹر ہے جس کو اسٹیک پوائنٹر کہتے ہیں اس میں جو کانٹینٹس ہیں وہ بیسکلی ایڈریس ہے اس اسپیشل ایریا کا میموری کا جہاں اسٹیک ہم نے ریزرو کیا جس ایریا کو ہم نے اسٹیک کے لیے ریزرو کیا ہوا یہ جو اسٹیک پوائنٹ رجسٹر ہے یہ بیسکلی ہمیشہ اسٹیک ٹاپ پہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے دیٹ مینس اس جگہ پہ انفارمیشن آپ لکھ سکتے ہیں یا ادھر سے ہم پڑھ سکتے ہیں سو so, جو ہی آپ انفارمیشن ڈالیں گے اسٹور کریں گے اسٹیک میں اس کے کانٹینٹس جو ہیں اپڈیٹ ہو جائیں گے وہ نیکسٹ لوکیشن پہ پوائنٹ کرے گا جہاں ہم مزید انفارمیشن ڈال سکتے ہیں جب آپ انفارمیشن پڑھتے ہیں تو اسٹیک پوائنٹر کے کانٹینٹس یا تو پہلے اپڈیٹ ہوں گے انکریمنٹ ہوں گے یا ڈیکریمنٹ ہوں گے آپ ویلو پڑھیں گے so that means stack pointer جو ہے اسٹیک رجسٹر جو ہے ہمیشہ ایک ایسی لوکیشن پہ پوائنٹ کر رہا ہے اسٹیک کی جو کہ اسٹیک ٹاپ ہے جہاں سے آپ انفارمیشن ایکسس کر رہے ہوتے ہیں سو so آئیے دیکھتے ہیں اس کا ڈایاگرام کہ میموری میں اسٹیک کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے ڈایاگرام میں ایک ریم بیس دکھایا گیا جس کے سات لوکیشنز ہیں location zero one two three four five and six اس میں چار لوکیشن پہ کچھ کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں سو اسٹیک ٹاپ جو ہے اس پہ ویلو تھری پڑی ہوئی ہے اس کے بعد نائن ہے اور اس کے بعد فور اور لاسٹ میں سیون پڑا ہوا ہے سو سیون جو ویلو ہے وہ اسٹیک کے باٹم پہ پڑی ہوئی ہے اسٹیک پوائنٹر جو رجسٹر ہے اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ بیسکلی ایڈریس ہے اسٹیک ٹاپ کا سو کرنٹلی اسٹیک ٹاپ جو ہے اس کا ایڈریس تھری ہے جہاں ویلو تھری اسٹور کی ہوئی ہے اگر ہم نے یہ انفارمیشن پڑھنی ہے تو جہاں بھی اسٹیک پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے دیٹ مینس ایڈریس تھری ادھر سے ہم انفارمیشن پڑھ لیں گے اگر ہم نے ویلو اسٹور کرنی ہے تو اسٹیک پوائنٹر کے کانٹینٹس اپڈیٹ ہوں گے دیٹ مینس تھری سے فور ہو جائیں گے اور اس جگہ پہ ہم انفارمیشن لکھ دیں گے آئیے اب ہم ایک نئی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں میموری ایکسپینشن بیسکلی جب آپ ایک ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک میموری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں سو کوئی بھی ڈیجیٹل سسٹم ہوگا اس کو ریم چاہیے اس کو روم چاہیے اس کو پیپس بفرس چاہیے اس کو اسٹیک چاہیے میموری کتنی چاہیے ریم کتنی چاہیے بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا لمبا پروگرام ہے یا کتنی انسٹرکشنز ہیں جو آپ کے ڈیجیٹل سسٹم نے ایگزیکیوٹ کرنے یا کتنا کتنا ڈیٹا ہے انفارمیشن کے حساب سے وہ کہاں کتنا پڑا ہوا سو so, ریم کا سائز ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرے گا اسی طرح روم جو ہے بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ سسٹم کو بوٹ کرتے ہیں تو آپ نے کیا انسٹرکشن دینی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو انیشلائز کرے تھوڑی انسٹرکشن ہیں تو آف کورس روم چھوٹا ہوگا اگر زیادہ انسٹرکشن ہیں روم بڑا ہوگا اسی طرح اگر آپ نے کوئی ٹیبل امپلیمنٹ کرنا ہے بہت سارے ٹیبلز امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو بہت سارے روم اسپیس چاہیے ہوگی اگر ایک دو ٹیبلز ہیں تو ایک چھوٹی روم سے آپ کا کام ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ نے بفرز امپلیمنٹ کرنے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سسٹم کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں کتنی ڈیوائسیز ہیں جو ڈیٹا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اگر بہت ساری ڈیوائسیز ہیں تو آپ کو بہت سارے بفرز چاہیے اگر ڈیٹا کا سائز زیادہ ہے مطلب دیٹ مینز اس کا ریٹ زیادہ ہے زیادہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو آپ کو بفر کی ڈیپتھ بھی زیادہ چاہیے تاکہ بہت سارا ڈیٹا ٹیمپریریلی اس میں اسٹور کیا جا سکے اسی طرح اگر اسٹیک امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے last in first out memory جو ہے وہ بھی امپلیمنٹ کرنی ہوگی دو طریقے ہم نے پڑھے تھے یا تو وہ شفٹ رجسٹر سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا ریم کے طور پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بیسکلی یہ ساری جو ریم ہے یہ آپ کس فارم میں امپلیمنٹ کریں گے کس فارم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ سے مطلب کوئی ایک ریم پرچیز کرتے ہیں تو اس کا تو فکس سائز ہے آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے تو اب ضروری نہیں کہ جو مارکیٹ سے آپ کو میموری ملتی ہے وہ اسی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آپ کے سسٹم کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور جو میموری جس فارم میں اویلیبل ہے وہ آف کورس ڈفرینٹ ہے میمری جو اب تک ہم نے ڈسکس کی ہے وہ بیسکلی اس کے تو کیریکٹرسٹکس ہیں کہ بھائی وہ ریڈ رائٹ ہونی چاہیے ڈینسٹی اس کی زیادہ ہونی چاہیے نان والیٹائل ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ہم نے پیرامیٹرس شروع میں ڈسکس کیے تھے کہ کتنا ڈیٹا وہ اسٹور کر سکتی that means capacity capacity basically depend کرتی ہے اس ڈیٹا یونٹ سائز پہ لیٹ سے ایک بٹ پر لوکیشن اسٹور کرتی ہے یا نیبل اسٹور کرتی ہے یا بائٹ اسٹور کرتی ہے اور لوکیشنس کتنی ہیں میمری کی لیٹ سپوز کہ آپ کے جو سسٹم کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہے four kilo that means four kilo location ہیں ہر لوکیشن میں ایک ورڈ اسٹور کرنا ہے دیٹ مینس سکسٹین اسٹور اب میمری ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہر قسم کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرے جو میموری لیٹ سے اویلیبل ہے وہ فور کلو بائٹ کی میمری ہے سو آپ نے اس فور کلو بائٹ کی میمری کو کیسے یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی سسٹم کے جو ریکوائرمنٹ ہے فور کلو ورڈ کی وہ فلفل ہو بیسکلی یہ کرنا ہوگا کہ دو آپ کو فور کلو بائٹ کی میمریز چاہیے ہوں گی ان کو پیرل میں کنیکٹ کرنا ہوگا دیٹ مینس ہر لوکیشن پہ ایک ہی لوکیشن پہ دو بائٹ اسٹور ہوں سو so اس طرح آپ کی جو سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو جائے گی فور کلو ورڈ کی اس طرح اگر لت سے آپ کا ایک اور ڈیجیٹل سسٹم ہے جس کا پروگرام جو ہے جو انسٹرکشنز ہیں وہ ایٹ کلو بائٹ پہ آ رہی ہیں اب میمری جو اویلیبل ہے وہ 4 کلو بائٹ کی ہے تو اب کیا کریں گے بیسکلی اگین دو 4 کلو بائٹ میموری چپس آپ کونیکٹ کریں گے اور وہ اس طرح کونیکٹ کریں گے کہ وہ ٹوٹل میموری جو ہے 8 کلو بائٹ بنے نہ کہ 4 کلو ورڈ بنے سو so, وہی دو چپ ہیں ان کو آپ ڈیٹا یونٹ جو سائز ہے وہ بائٹ سے اگر ورڈ کرنا چاہیں تب بھی آپ کونیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر total number of location increase کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تیسرا ایک امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ بیسکلی ہے بیس ایڈریس دیکھیں اب کوئی بھی میموری جو ہم امپلیمنٹ کی ہے یا جن کا اسٹرکچر ہم نے دیکھا ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلا پہلی لوکیشن ہے اس کو ایڈریس زیرو کہہ دیتے ہیں نیکسٹ لوکیشن ہے اس کا ایڈریس ون ہو گیا لاسٹ لوکیشن ایڈریس این ہو گیا سو لیٹ سپوز دو آئیڈینٹیکل میموریز ہیں وہی فور کے کی ایگزامپل لے لیں فور کلو بائٹ کا ایک چپ ہے اور فور کلو بائٹ کا دوسرا چپ ہے اب دونوں کی پہلی لوکیشن جو ان کا ایڈریس زیرو ہے نیکسٹ کا دونوں چپس میں ایڈریس ون ہے اسی طرح لاسٹ جو ایڈریس ہے وہ فور کے والا ایڈریس ہوگا اب بیسکلی جب آپ سسٹم میں یہ کونیکٹ کر رہے ہیں تو پھر ادھر ایکچولی ان کا ایڈریس کیا ہونا چاہیے جیسے ہم نے دوسری ایگزامپل کنسیڈر کی تھی کہ سپوز کہ آپ کے جو پروگرام انسٹرکشن ہیں وہ ایٹ کلو بائٹس میں آ رہی ہیں سو دیٹ مینس دو فور کلو بائٹ کے میمری چپس جو ہیں وہ آپ اس طرح کونیکٹ کریں گے تاکہ ٹوٹل اسپیس جو ہے آپ کے پاس میمری اسپیس جو ہے وہ ایٹ کلو بائٹ ہو جائے سو دیٹ مینس پہلی فور کلو بائٹ چپ جو ہے اس کا بیس ایڈریس زیرو سے اسٹارٹ ہوگا اور وہ فور کے تک جائے گا اسی طرح جو سیکنڈ فور کے چپ ہے اس کا فور کے کے نیکسٹ جو لوکیشن ہے اس سے فور کے پلس ون آپ کہہ لیں four K plus one address سے ایڈریس شروع ہوگا اور ایٹ کے پہ ختم ہوگا سو so, انیشلی جیسے ہم نے دیکھا امپلیمنٹیشن میں بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کوئی ہم ایڈریس ایلوکیٹ نہیں کیا ہو ہم سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو ایڈریس ہے وہ زیرو ہے سو so, یہ بیس ایڈریس کیسے ہم اسائن کریں گے یہ بیسکلی اسائن ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک وقت میں بیسکلی ایک لوکیشن کو ایکسس کر رہے ہیں that means eight kilobyte جو میموری ہم نے امپلیمنٹ کی using two four kilobyte chips let's say ایک ایسا ایڈریس ہم سلیکٹ کر رہے ہیں جو کہ پہلے والے فور کلو بائٹ چپ میں ہے دیٹ مینس سیکنڈ جو فور کلو بائٹ چپ ہے اس کو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا اس کو ایکسیس نہیں کر رہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر میمری کا ایک چپ سلیکٹ لائن ہوتی ہے جس سے آپ ایک میمری کو سلیکٹ کر رہے ہیں سو so, اگر لوکیشن جو ہے پہلی میمری میں ہے تو آپ نے اس میمری کو سلیکٹ کرنا دیٹ مینس اس کا چپ سلیکٹ جو سگنل ہے وہ ایکٹیو ہوگا اور دوسری جو فور کلو بائٹ میمری ہے جو کہ اس ایڈریس uh, اسپیس کو فور کے پلس ون سے ایٹ کے تک اسپیسیفائی کر رہی ہے ایڈریس کر رہی ہے وہ سلیکٹڈ نہیں ہے اسی طرح کوئی اور ایڈریس ہے جو کہ سکس کلو بائٹ والی لوکیشن میں uh, آ رہا ہے جو ایڈریس ہے سکس کے کا ہے اب یہ جو ایڈریس ہے سیکنڈ والے چپ میں ہے پہلے والے چپ میں یہ ایڈریس نہیں ہے سو دیٹ مینس پہلا والا چپ جو ہے وہ ڈی سلیکٹ کر دیے انیکٹیو ہے اور دوسرا والا چپ چپ جو ہے اس کی سلیکٹ لائن ایکٹیویٹ ہوگی اس سے پہلے کہ ان پہ ذرا مزید ڈسکشن شروع کریں آئیے پہلے بات کرتے ہیں میموری میپ کی میمری میپ بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی سسٹم ہے ڈیجیٹل سسٹم ہو جائے کمپیوٹر سسٹم ہے اس کی ٹوٹل میموری ریکوائرمنٹ کتنی ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کسی ڈیجیٹل سسٹم میں آپ کو ریم بھی چاہیے روم بھی چاہیے بفرز بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنے ہیں آپ کو اسٹیک بھی امپلیمنٹ کرنا ہے سو ڈفرنٹ ٹائپ کی چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے اب یہ جتنے بھی ریم ہے جتنے بھی روم کونیکٹ کیے یا اسٹیک کونیکٹ کیا یا بفرز کونیکٹ کیے ہیں ان ساروں کے یونیک ایڈریسز ہیں تو ہر ایک یونیک ایڈریس پہ یا تو ایک ریم سلیکٹ ہو جائے گی ریم لوکیشن سلیکٹ ہوگی یا روم لوکیشن سلیکٹ ہوگی یا بفر کی ایک لوکیشن سلیکٹ ہوگی سو بیسکلی یہ ریم روم بفر جو ہیں کن ایڈریس کے لیے سلیکٹ ہو رہے ہیں یہ کیسے ڈیٹرمن کریں گے یہ ایک میموری میپ سے ڈیٹرمن ہوں گے جب بھی آپ ایک ڈیجیٹل سسٹم اسپیسیفائی کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ نے ان کی لوکیشن بتانی ہوتی ہے سو لیٹر سپوز کے ایک سسٹم ہے جس کی ٹوٹل میمری جو ہے ون میگا بائٹ ہے that means one mega location ہیں جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اس میں جو بھی کنٹرولر چپ لگا ہوا ہے جس کو ہم مائکرو پروسیسر کہیں گے بیسکلی اس نے سارے ایڈریسز جنریٹ کرنے ہیں سو مائکرو پروسیسر کی کیپیبلٹی ہے ایک خاص ڈیجیٹل سسٹم میں کہ وہ ون میگا لوکیشن کے ایڈریسز جنریٹ کر سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں بھی اسی طرح ہوتا ہے ایک مائکرو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ ڈفرنٹ ایڈریسز جنریٹ کرتا ہے تو جتنے بھی اس کے ایڈریسز ہیں یا جو بھی ایڈریس رینج ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کتنی میموری اس کے ساتھ آپ کونیکٹ کر سکتے ہیں سو بیسکلی میموری میپ میں روم کی ریم کی بفرس کی جو بھی ڈیوائسز میموری ڈیوائسز یا اسٹوریج ڈیوائسز آپ نے اس سسٹم کے ساتھ یوز کرنی ہے ان کا میپ ہوگا کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے اور آف کورس اس کا سائز کتنا ہے آئیے دیکھتے ہیں میموری میپ ایک کمپیوٹر سسٹم کا یا ایک ڈیجیٹل سسٹم کا جس کی ٹوٹل ایڈریسبل اسپیس جو ہے وہ ون میگا بائٹ ہے ڈائگرام میں ایک ڈیجیٹل سسٹم کا میموری میپ دکھایا گیا جس کا سائز ہے ون میگا بائٹ اب اس one megabyte memory space کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہوا into sixteen sixty four kilobyte spaces یا بلاکس جیسے کہ ڈائگرام میں نظر آیا پہلا جو 64 فور کلو بائٹ کا بلاک ہے وہ ہم نے ریزرو کر لی ہے روم کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ 64 فور کلو بائٹ کی روم لگائی جائے کم بھی لگائی جا سکتی ہے یہ سمپلی ہم نے 1 میگا بائٹ اسپیس کو بلاکس میں ڈیوائڈ کیا اور ایک بلاک جو ہے 64 فور کے کا ہے جو ہم ریزرو کر رہے ہیں روم کے لیے نیکسٹ جو بلاک دکھایا گیا وہ اگین 64 فور کلو بائٹ کا ہے اور یہ ہم نے ڈیٹا کے لیے ریزرو کیا ہے سو so, ڈیٹا اگر اسٹور کرنا ہے یا چینج کرنا ہے تو ادھر ریم لگ جائے گی اگر پرمانٹلی ڈیٹا اسٹور کرنا ہے سو so ایک ادھر ٹرام لگائی جا سکتی ہے اسی طرح جو تھرڈ بلاک ہے 64 فور کے کا اس میں ہم نے بتایا ہوا کہ یہ پروگرام بلاک ہے دیٹ مینس انسٹرکشنز ہے پروگرام ہم اسٹور کر رہے ہیں سو دیٹ مینس اس بلاک میں ہم نے ریم کونیکٹ کرنی ہے ادھر روم کونیکٹ نہیں ہوگا اینڈ میں ایک اور سکسٹی فور کے بلاگ دکھایا گیا اور جس پہ ہم نے لکھا ہوا ہے اسٹیک بیسکلی ایک سکسٹی فور کلو بائٹ کا اسٹیک ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو جو بھی انفارمیشن اسٹور کریں گے یا ریٹریو کریں گے وہ اس لوکیشن پہ ہوگی اسٹیک ٹاپ جو ہے وہ اسی لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہوگا بیچ میں بہت سارے بلاکس جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں ان میں ہم نے بیسکلی نہ کوئی ریم کنیکٹ کی ہے نہ کوئی روم کنیکٹ کی ہے فیوچر میں ان بلاکس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ادھر ریم ایڈ کر سکتے ہیں دیٹ مینس ریم ہم انکریز کر رہے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے کچھ نمبرز لکھے ہوئے ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان ڈفرنٹ بلاکس کے بیس ایڈریس سو سب سے پہلے جو بلاک ہے سکسٹی فور کے کا جو روم کے لیے ہم نے ریزرو کیا ہوا اس کا جو اسٹارٹ ایڈریس ہے وہ ہیکس میں زیرو so, ساری ٹوینٹی بٹ جو ہیں کیونکہ ون میگا بائٹ ہے میگا بائٹ کو ایڈریس ایڈریس کرنے کے لیے لائنس چاہیے سو so, ساری کی ساری اگر زیرو ہوں گی دیٹ مینس ہم اس پہلے والے بلاک کو ایکسس کر رہے ہیں دوسرا جو بلاک ہے اس کا اسٹارٹ ایڈریس جو ہے ہیکس میں one zero zero zero zero دیا ہوا ہے so that means one zero zero zero zero جو ہے اس کا اسٹارٹ ایڈریس ہوگا اور اس سے اوپر جو ایڈریسز ہیں 20000 تک یہ سارے اس بلاک میں ہوں گے جیسے کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے تیسرا جو بلاک ہے جہاں پروگرام اسٹور ہوگا یا ریم لگے گی اس کا اسٹارٹ ایڈریس جو ہے وہ ہیکس میں 20000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس بلاک کا جو اینڈ ایڈریس ہے وہ 30000 مائنس ون سے ہو رہا ہے کیونکہ three zero zero zero zero جو ہے وہ نیکسٹ بلاک کا اسٹارٹ ایڈریس ہے اسی طرح جو لاسٹ بلاک ہے سکسٹی فور کلو بائٹ کا جس میں اسٹیک ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا اس کا اسٹارٹ uh, ایڈریس جو ہے F zero zero zero zero جو کہ ہیکس میں دیا ہوا ابھی ہم نے ایک میموری میپ دیکھا جو کہ ایک ڈیجیٹل سسٹم کی ٹوٹل میموری ریکوائرمنٹ ہے کمپیوٹر میں بھی اسی طرح ہوگا مائکرو پروسیسر ہم نے بتایا کہ وہ ایڈریسز جنریٹ کرتا ہے اس کے ایڈریس رینج کیا ہے وہ ٹوٹل میموری ریکوائرمنٹ اسپیسیفائی کرے گا سو اس کیس میں مائکرو پروسیسر جو ہے یا ڈیجیٹل سسٹم کا جو کنٹرولر ہے وہ میگا بائٹ ون میگا کے ایڈریسز جنریٹ کر رہا ہے ہر ایڈریس پہ ایک بائٹ ہم بیسکلی اسٹور کر رہے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرنٹ جو روم ریم اسٹیک ہم نے دکھایا تھا ان کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے ہم ایزیوم کرتے ہیں پہلے ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں سپوز کہ ہمارے پاس دو میمری چپ ہیں اور دونوں میموری چپس جو ہیں وہ فور لوکیشن کے ہیں اور ہر لوکیشن جو ہے فور بیڈ اسٹور کر رہی ہے سو بیسکلی پہلا جو چپ ہے فور لوکیشن فور بیڈ ہے فور نیبل اسٹور رہا ہے دوسرا بھی چپ یہی کام کر رہا ہے فور لوکیشن ہے ہر لوکیشن پہ ایک نیبل اسٹور کر رہا ہے اگر ہماری ریکوائرمنٹ ہے سسٹم کی کہ بھائی فور لوکیشن پہ ایٹ بٹ اسٹور کرنی ہے یا بائٹ اسٹور کرنی ہے تو بیسکلی کیا کریں گے اگر آپ میموری کو ویژلائز کریں اس کے ایڈریس سگنلس تھے اس کے ڈیرا سگنلس تھے ریڈ رائٹ لائن تھی اگر ریم ہے اور چپ سلیکٹ لائن تھی سو اگر ہم نے ان دو چپس کو ایسے کنیکٹ کرنا ہے کہ ہر ایڈریس پہ بجائے یہ کہ ایک بائٹ ہم ایکسس کریں ریڈ رائٹ کر سکیں ایک ریدر نبل کر سکیں ہم بائٹ کرنا چاہ رہے ہیں سو بیسکلی کنیکشن کیا ہوگا چاروں جو ایڈریس ہیں دونوں چپس کے وہ سائملٹینئسلی ایکسس ہونے چاہیے so that means address lines اب ایڈریس لائنس کتنی ہوں گی کیونکہ ہر چپ میں چار لوکیشنز ہیں تو دو بیٹ ایڈریسز کے ہیں سو اے زیرو اے ون ہم دو ایڈریس لائنس کہیں گے اگر دونوں زیرو زیرو ہیں تو پہلی لوکیشن سلیکٹ ہو رہی ہے زیرو ون ہے دوسری لوکیشن ون زیرو ہے تیسری لوکیشن اور ون ون جو ہے چوتھی لوکیشن سو so, دونوں چپس کے جو دو ایڈریس لائنز ہیں وہ آپس میں کنیکٹ کر دیں گے so that means zero zero ہے تو دونوں چپس کی جو پہلی لوکیشنز ہیں وہ سائملٹینیسلی سلیکٹ ہو جائیں گی اگر دونوں ایڈریس لائنز پہ ون ون ہے تو آخری والی جو لوکیشنز ہیں دونوں چپس کی وہ سائملٹینیسلی سلیکٹ ہو جائیں گی ڈیٹا لائنز جو ہیں وہ کتنی ہوں گی پہلا جو چپ ہے اس کی چار ڈیٹا لائنز ہوں گی کیونکہ ہر لوکیشن پہ ہم چار بٹس سٹور کر رہے ہیں سو so, پہلے لوکیشن کو سلیکٹ کیا ادھر انفارمیشن ہم نے اگر پڑھنی ہے ریڈ کرنی ہے سو so چار ڈیٹا لائنز کے تھرو ہم ریڈ کریں گے اگر کوئی چیز ادھر لکھنی ہے رائٹ کرنی ہے سو so چار ڈیٹا لائنز کے تھرو ہم رائٹ کریں گے سو so اگین کیونکہ ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے ایٹ بٹ دیٹ مینس ہر لوکیشن پہ ایٹ بٹس ہم ریڈ رائٹ کر سکیں تو ڈیٹا لائنس کو کیا کریں گے ان کو آپس میں کونیکٹ نہیں کریں گے ان کو سیپریٹ رہنے دیں گے سو so, ایک جو چپ ہے وہ لو نیبل اسپیسیفائی کرے گا یا ایکسس کرے گا اور دوسرا جو چپ ہے وہ اپر نیبل کو اپر فور بٹس کو ایکسس کرے گا سو ایڈریس لائنس آپس میں ملا دی ڈیٹا لائنس کو ہم سیپریٹ انڈیپینڈنٹ رکھ رہے ہیں ریڈ رائٹ لائن کو کیا کرنا ہے بیسکلی ہم جو ہے دونوں میمریز کو اس طرح یوز کرنا چاہ رہے ہیں جب ہم ریڈ کریں تو دونوں لوکیشن سے دونوں میمری کی پہلی لوکیشن لت سے سائملٹینیسلی انفارمیشن ریڈ کر سکیں اس طرح اگر ہم رائٹ سگنل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں دیٹ مینس جو بھی سلیکٹڈ ایڈریس ہے دونوں میمریز میں ادھر ہم سائملٹینیسلی ایک ایٹ بیڈ جو ہے ویلو وہ لکھ سکیں سو بیسکلی ریڈ رائٹ جو سگنل ہے دونوں میمریز کا وہ اکٹھا کنیکٹ ہوگا سو so, دونوں جو ہیں میمریز یا تو ریڈ کر رہی ہوں گی یا رائٹ کر رہی ہوں گی اب رہ گیا چپ سلیکٹ دونوں جو چپس ہیں ان کے چپ سلیکٹ سگنل ہے وہ آپس میں کیسے کنیکٹ کرنا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دونوں میمریز کی لوکیشن سائملٹینیسلی ایکس ہونی ہے دیٹ مینس دونوں کو سائملٹینیسلی سلیکٹ کرنا پڑے گا that means chip select signal بھی دونوں کا آپس میں کنیکٹڈ ہے سو so, سمری کیا ہوگی دو چپس ہیں four location each four bit پر لوکیشن اسٹور کر رہا ہے ہم نے میمری کیا امپلیمنٹ کرنی ہے four location and eight bit پر لوکیشن سو دیٹ مینس دونوں کے ایڈریس آپس میں کنیکٹ کر دیے ڈیٹا وہ سیپریٹ رکھی ریڈ رائٹ لائن جو ہے آپس میں کنیکٹ کر دی اور چپس لائن کنیکٹ کر دی آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم فور کے میمریز کے ساتھ یہ کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں ڈائگرام میں ہم دیکھتے ہیں different address line address lines data lines آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہیں ڈائگرام میں دو فور کے بائٹ ریمس دکھائی گئی جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں ان دو فور کلو بائٹ ریمس کو اس طرح کنیکٹ کیا تاکہ یہ فور کلو لوکیشن میں ایک ورڈ کو اسٹور کریں so four kilo word RAM basically ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں فور کلو بائٹ ریم جو ہے اس کی ٹویلو ایڈریس لائنز ہیں اے زیرو سے لے کے اے الیون تک فور کے لوکیشن کو ایکسس کرنے کے لیے بیسکلی آپ کو بارہ ایڈریس لائنس چاہیے سو so, کیونکہ دونوں فور کلو بائٹ کے چپ جو ہیں آئیڈینٹیکل ہیں دونوں کی ٹویلو ایڈریس لائن ہیں اے زیرو سے اے الیون اب ہر لوکیشن پہ ایٹ بٹ اسٹور ہو رہی ہیں اب کیونکہ ہم سکسٹین بٹ اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ مینس پہلی ریم جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جس کو ہم اپر بائٹ کہہ رہے ہیں اور دوسری جو ریم ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جس میں ہم نے لوور بائٹ اسٹور کرنی ہے ان دونوں کی ایک جیسی لوکیشن جو ہے سائملٹیسلی سلیکٹ ہوں گی سو دیٹ مینس دونوں کی ایڈریس لائنس آپس میں کنیکٹڈ ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کیونکہ ہم ورڈ اسٹور کر رہے ہیں یا ورڈ کو ایکسس کر رہے ہیں دیٹ مینس اپر جو بائٹ ہے ادھر سے ہم ایٹ بٹ انفارمیشن کو ایکسس کر سکیں گے اور اسی طرح جو لوور بائٹ ہے ادھر بھی ہم ایٹ بٹ انفارمیشن کو ایکسس کر سکیں گے دونوں کی جو ڈیٹا لائنس ہیں وہ آپس میں کنیکٹ نہیں کی گئی سو لوور جو بائٹ ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے انفارمیشن ڈی زیرو سے ڈی سیون لوور بائٹ اور جو اپر بائٹ ہے وہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے ڈی ایٹ سے ڈی ففٹین یا upper byte so basically sixteen bit information ہمارے پاس اویلیبل ہے ریڈ رائٹ لائن کیونکہ دونوں چپس میں جو اپر بائٹ ہے اور لوور بائٹ چپ ہے دونوں میں انفارمیشن سائملٹینیسلی یا ہم نے ریڈ کرنی ہے یا رائٹ کرنی ہے therefore read write line آپس میں کونیکٹڈ ہیں سو so, اگر ریڈ کریں گے دونوں سے ریڈ کریں گے اگر رائٹ کریں گے دونوں میں رائٹ کریں گے چپ سلیکٹ جو سگنل ہے ایکٹیو لو دکھایا گیا وہ بھی دونوں چپس کے ساتھ کونیکٹڈ ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا ہے جو بھی میموری لوکیشن ایک چپ میں سلیکٹ ہوگی وہی میموری لوکیشن دوسرے میں سلیکٹ ہوگی اور دونوں کو سائملٹینئسلی ہم نے ایکسس کرنا ہے دونوں جو ریمس ہیں وہ اسی صورت میں ایکسس ہوں گی جب آپ دونوں کو اکٹھا سلیکٹ کریں گے سلیکشن کیسے ہوگی چپ سلیکٹ سگنل کے تھرو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم دو میموری چپس کو آپس میں کیسے کنیکٹ کریں گے تاکہ ٹوٹل نمبر آف لوکیشن جو وہ بڑھ جائیں وہی میموری میپ کو اگر آپ دیکھیں اس میں ایک سکسٹی فور کلو بائٹ ہم نے بلاک ریزرو کیا پروگرام میموری کے لیے لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس دو thirty two kilobyte chips ہیں ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے سکسٹی فور کلو کرنا ہے سو so, یہ دو تھرٹی آپس میں جوڑیں گے تاکہ ہمارے پاس sixty four kilobyte RAM space آ جائے بیسکلی اس کو سمجھنے کے لیے اگین وہی ایگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں لیٹر سپوز کہ آپ کے پاس وہی دو چپس ہیں فور لوکیشن ایچ ہر جو چپ ہے وہ فور بٹس کو اسٹور کر رہا ہے سو so بیسکلی ہمارے پاس جو جو ہم نے کرنا ہے ہم نے دو فور لوکیشن چپس کو ایسے جوڑنا ہے تاکہ ہمارے پاس ایٹ لوکیشن آ جائیں اور ہر لوکیشن میں فور بیٹس اسٹور ہوں اگین واپس وہی ایڈریس لائنس کے بارے میں ذرا سوچیں ڈیٹا لائنس کے بارے میں سوچیں ریڈ رائٹ لائن ہے اور چپ سلیکٹ لائن ہے دونوں جو فور لوکیشن چپس ہیں جو فور بیٹ ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں ہر لوکیشن پہ دو ایڈریس لائنس ہیں اور چار ڈیٹا لائنس ہیں اب کیونکہ ہم نے میمری کی لوکیشنس کو بڑھانا ہے ایکسپینڈ کرنا ہے ڈبل کرنا ہے سو ایڈریس لائنس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی چار سے آٹھ ہو رہی ہیں کتنی ایڈریس لائنس چاہیے بیسکلی چار سے آٹھ لوکیشنس کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو بیسکلی تین ایڈریس لائنس چاہیے سو پہلے میمری کی جو دو ایڈریس لائنس ہیں اور دوسری میمری کی دو ایڈریس لائنس ہیں ان کو آپس میں کونیکٹ کر دینا تو لیٹ سے زیرو زیرو جب آپ بھیجیں گے تو زیرو زیرو پہلی میموری کا پہلا لوکیشن بھی سلیکٹ کرے گا اور دوسری میموری کا پہلا لوکیشن بھی سلیکٹ کرے گا نا وی نو کہ ایٹ اینی گیون ٹائم ایک ہی ایڈریس سلیکٹ ہونا ہے سو so, ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ جو زیرو ایڈریس ہے پہلی والے کا ہے یا دوسرے والے کا بیسکلی ہم چپ سلیکٹ سگنل کو یوز کر رہے ہیں چپ سلیکٹ سگنل جو ہے وہ بیسکلی جو تیسری ایڈریس لائن ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ میموری ایڈریس ڈبل ہو رہے ہیں چار سے آٹھ ہو رہے ہیں تو ہمیں تین ایڈریس لائن چاہیے A zero A one and A two یہ جو اے ٹو ایڈریس لائن ہے یہ کہاں سے آئے گی بیسکلی جو آپ کا کنٹرولر ہے یا مائکرو پروسیسر ہے اس کی ایڈریس سے اس کی ایڈریس جو آؤٹ پٹ پنس ہیں ادھر سے آ رہی ہیں تو یہ جو چپ سلیکٹ ہے پہلی میموری چپ کا دوسری میموری چپ کا وہ اس اے ٹو لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا سو پہلے والا جو چپ ہے وہ سے چپ سلیکٹ جو ہے ایکٹیو لو ہے سو اے ٹو لائن اس چپ سلیکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی کونیکٹ ہو جائے گی اور دوسرا جو چپ ہے اس کا چپ سلیکٹ سگنل جو ہے اے ٹو لائن کے ساتھ کونیکٹ ہوگا تھرو اے ناٹ کے اب آپ دوبارہ اس پہ سوچئے اگر اے زیرو زیرو ہے اے ون زیرو ہے اور اے ٹو زیرو ہے سو بیسکلی اے زیرو اور اے ون دونوں زیرو ہیں تو پہلی لوکیشن پہلے چپ میں اور پہلی لوکیشن دوسرے چپ میں دونوں سلیکٹ ہو رہی ہیں اب کیونکہ اے ٹو بھی زیرو ہے اور اے ٹو جو ہے چپ سلیکٹ لائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو پہلے والا چپ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا دیٹ مینس اس کی پہلی لوکیشن ہم ایکسس کر رہے ہیں دوسرا جو چپ ہے کیونکہ اس کی چپ سلیکٹ لائن جو ہے نارتھ گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نارتھ گیٹ جو ہے وہ اے ٹو ایڈریس لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اے ٹو لائن پہ زیرو ہے سو یہ انورٹ کر کے ون کر دے گا اب چپ سلیکٹ کیونکہ ایکٹیو لو ہے دیٹ مینس سیکنڈ جو چپ ہے وہ سلیکٹ نہیں ہو رہا so that means zero zero zero address پہ پہلے چپ کی فور جس کی لوکیشن اس کے پہلا ایڈریس سلیکٹ ہو رہا ہے اس طرح اگر ہم زیرو زیرو ون اپلائی کرتے ہیں zero zero that means A zero جو ہے ایڈریس لائن وہ زیرو اے ون جو ہے وہ زیرو اے ٹو جو ہے وہ ون ہے اب کیا ہوگا بیسکلی اے زیرو اور اے ون دونوں زیرو ہیں دیٹ مینس تھیوریٹکلی دونوں چپس کے پہلے ایڈریس سلیکٹ ہونے چاہیے اب اے ٹو کیونکہ ون ہے تو پہلا چپ جو ہے اس کا چپ سلیکٹ ان ایکٹیو ہوگا وہ سلیکٹ نہیں ہوگا دوسرا چپ جو ہے جس کے A two line through a not gate لگی ہوئی ہے سو ناٹ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ زیرو آ جائے گا دوسرا چپ سلیکٹ ہو جائے گا so that means one zero zero جو ہے وہ چوتھی لوکیشن جو ہے سلیکٹ کر رہا ہے چوتھی لوکیشن جو ہوگی زیرو ون ٹو تھری پہلے چپ میں آ رہی ہے four five six seven location جو ہے وہ نیکسٹ چپ میں آ رہی ہیں سو بیسکلی لوکیشن بڑھانے کے لیے ایڈریس لائن آپس میں کنیکٹ کر دیں اور دونوں کے چپ سلیکٹ جو ہیں وہ ایک نیکسٹ ایڈریس لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے through a not gate data lines کے ساتھ کیا کرنا ہے بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لوکیشن کو ایٹ اے ٹائم سلیکٹ کر رہے ہیں سو so, ایک لوکیشن کو جب آپ سلیکٹ کریں گے ادھر کتنی انفارمیشن اسٹور ہوئی ہے فور بٹس اسٹور ہوئے ہیں سو so, پہلے چپ کی کوئی بھی لوکیشن سلیکٹ کر لیں یا دوسری چپ کی کوئی بھی لوکیشن سلیکٹ کر لیں آپ کو فور بٹ ایکسس ہوں گی ریڈ کر سکتے ہیں یا رائٹ کر سکتے ہیں سو so, دونوں چپس کی جو فور بٹ ڈیٹا لائنس ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوں گی سو آؤٹ پٹ جو ہے ڈی زیرو سے لے کے ڈی تھری ہوگا اب ریڈ رائٹ کو کیا کرنا ہے بیسکلی ہم یا تو ریڈ کرتے ہیں یا رائٹ کرتے ہیں دونوں چپس میں ہم ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں تو ریڈ رائٹ سگنلز ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں ڈائگرام کی شکل میں ہم اگین ایگزامپل جو لے رہے ہیں فور کے میموریز کو ان کو آپس میں کونیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ٹوٹل جو اسپیس ہے وہ ایٹ کے کی آ جائے اور ایٹ کے میں بیسکلی ایٹ بیڈ اسٹور کریں ہر لوکیشن پہ ایٹ بیڈ اسٹور کر رہے ہیں ڈائگرام میں دو فور کلو بائٹ چپس دکھائے گئے جو کہ آپس میں کنیکٹ کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے پاس ٹوٹل میموری جو ہے وہ ایٹ کلو بائٹ ہو دونوں فور کے چپس کی ایڈریس لائنز جو ہیں وہ اے زیرو سے اے الیون ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں address line A twelve connected ہے چپ سلیکٹ سگنلز کے ساتھ سو so, پہلا جو چپ ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے چپ سلیکٹ جو سگنل ہے ایکٹیو لو ہے so that means A twelve line جب زیرو ہوگی تو پہلا والا چپ سلیکٹ ہو جائے گا اور دوسرا والا جو چپ ہے اس کا چپ سلیکٹ سگنل کنیکٹ ہوا ہوا اے ٹویلو لائن کے ساتھ through a not gate so that means A twelve line جب ون ہوگی تو سیکنڈ والا چپ سلیکٹ ہو جائے گا سو so, پہلے جو فور کے ایڈریسز ہیں وہ پہلی چپ ایکسس کرے گا اور جو نیکسٹ فور کے ایڈریسز ہیں وہ سیکنڈ چپ ایکسس کرے گا دونوں جو فور کے چپس ہیں وہ ہر لوکیشن پہ ایٹ بٹ انفارمیشن اسٹور کر رہے ہیں سو so, ان کی ایٹ بٹ ڈیٹا لائنس ہوں گی جو کہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں کسی ایک انسٹنٹ میں یا تو جو لوکیشن ہے وہ پہلے چپ میں ہوگی جو ایکسیس ہم کرنا چاہ رہے ہیں جو لوکیشن جس پہ ہم ریڈ یا رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا دوسری چپ میں ہوگی دیر فور دونوں کی ڈیٹا لائنس کنیکٹڈ ہیں کسی ایک انٹرول پہ پہلے چپ سے انفارمیشن ہم ایکسس کر سکتے ہیں یا دوسرے چپ سے ریڈ رائٹ جو سگنل ہے ہم دونوں میموری چپ میں یا انفارمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یا رائٹ کر سکتے ہیں دیر فور جو ریڈ رائٹ سگنل ہے دونوں کے ریڈ رائٹ سگنل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہم نے دو ایگزامپلس دیکھی اور دونوں ایگزامپلس کے تھرو ہم بیسکلی میموری کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں پہلے کیس میں ڈیٹا یونٹ سائز جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں دو میموری چپس کو ایسے کنیکٹ کیا تاکہ ہر لوکیشن پہ جو انفارمیشن اسٹور ہو رہی ہے وہ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے پہلے اگر فور بیٹ تھی ایٹ بیٹ ہوگی اگر ایٹ بیٹ تھی تو سولہ بیٹ کر رہے ہیں دوسری ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹوٹل نمبر آف لوکیشن ہیں ان کو ہم ڈبل کر رہے ہیں سو بیسکلی میموری کا سائز جو ہے لوکیشن وائز وہ ڈبل ہو رہا ہے لوکیشن ہو سکتی ہے یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ جو ڈیٹا یونٹ سائز ہے اس کو بھی انکریز کریں اور جو لوکیشنز ہیں نمبر آف لوکیشن ہیں ان کو بھی انکریز کیا جائے سو بیسکلی اگین اسی جو میموری چپ کو ہم شو میں یوز کرتے آ رہے ہیں فور لوکیشن چپ میں اور ہر لوکیشن فور بٹس کو اسٹور کر رہا ہے سو بیسکلی ہم نے جو میموری کو ایکسپینڈ کرنا ہے تاکہ ہر لوکیشن پہ ایٹ بٹ اسٹور ہوں بجائے کے فور بٹ کے اور جو ٹوٹل نمبر آف لوکیشن ہیں وہ بھی فور کی بجائے آٹھ ہو جائیں ڈبل ہو جائیں سو بیسکلی کیپیسٹی کو ہم چار گنا بڑھا رہے ہیں اس میں بیسکلی یہ کتنے چپس ہوں گے چار چپس چاہیے ہمیں چار گنا بڑھا رہے ہیں تو چار چپس چاہیے ان کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے پہلے دو چپس جو ہیں ہم بیسکلی ان کو اس طرح کنیکٹ کریں گے تاکہ ایک لوکیشن پہ چار بٹس کی جگہ آٹھ بٹس ایکسیس ہو پائیں سو so ان کی دونوں کی ایڈریس لائنز آپس میں کنیکٹ کر دیں گے ڈیٹا لائنز جو ہیں چار چار دونوں کی ان کو سیپریٹ رکھیں گے چپ سلیکٹس دونوں کے اکٹھے جوڑ دیں گے کنیکٹ کر دیں گے اس طرح ریڈ رائٹ لائنز جو ہیں وہ بھی آپس میں کنیکٹ کر دیں گے نیکسٹ ٹو جو چپس ہیں ان کی بھی جو ایڈریس لائنس آپس میں کنیکٹڈ ہوں گی ان کی ڈیٹا لائن سیپریٹ ہوں گی ان کے چپ سلیکٹ آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے read line read write lines بھی آپس میں کنیکٹڈ ہوں گی پہلے دو جو چپس ہیں اور جو نیکسٹ ٹو چپس ہیں ان کو آپس میں کیسے کنیکٹ کرنا ہے بیسکلی ایڈریس لائنس تو کامن ہے وہ پہلے دو چپس کی جو کامن ایڈریس لائنس ہیں اور نیکسٹ ٹو چپس کی جو ایڈریس لائنس کامن ہے ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیا ہے اوپر دو چپس جو ہیں ان کی جو ایٹ ڈیٹا لائنز آ رہی ہیں وہ نیچے والے دو چپس کی ایٹ ڈیٹا لائنز کے ساتھ آپس میں کامن کر دی ہیں سو so, ٹوٹل جو ایڈریس ڈیٹا لائنز ہیں وہ ہمارے پاس آٹھ ہیں ریڈ رائٹ لائن دونوں کی دو جو اوپر ہیں ان کی آپس میں کنیکٹڈ تھی نیچے جو دو ہیں ان کی آپس میں کنیکٹڈ تھی ان ساروں کو آپس میں جوڑ دیا ہے سو so, جب بھی ریڈ کریں گے چاروں کی چاروں جو میموری چپس ہیں وہ ریڈ کے لیے ایکسس ہوں گی اور اگر رائٹ کرنا چاہیں تو چاروں کی چاری رائٹ کے لیے ایکسس ہوں گی چپ سلیکٹ جو سگنل ہے اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں جب ہم نے ایکسپینڈ کیا جو ٹوٹل نمبر آف ہیں وہ چار سے بڑھ کے آٹھ ہو گئی ہیں سو آٹھ لوکیشن کو ایکسس کرنے کے لیے ہمارے پاس تین ایڈریس لائن ہونی چاہیے A zero A one and A two جو تھرڈ ایڈریس بٹ ہے اے ٹو جس کو ہم کہہ رہے ہیں بیسکلی وہ یا تو پہلی دو میموری چپس کو سلیکٹ کرے گا یا جو دوسری دو ہیں ان کو سلیکٹ کرے گا سو اگین دونوں کی جو چپس لائک کامنس لائن ہیں وہ اے ٹو کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں پہلی دو جو چپس ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹلی uh, کنیکٹ کر دیں گے ہم ریزیوم کر رہے ہیں کہ دونوں کے چپس لائک ایکٹیو لو ہیں اور نیچے والے دو چپس ہیں جن کی آپس میں چپس لائک لائن آپس میں کنیکٹ کی ہوئی ہیں وہ اے ٹو لائن کے ناٹ گیٹ کے ساتھ کنیکٹ uh, کر دیں گے آئیے اس سارے انفارمیشن کو دیکھتے ہیں using four K byte chips diagram میں ایٹ کلو ورڈ امپلیمنٹ کی گئی ہے چار کلو بائٹ ریم چپس کے ساتھ سو چاروں four kilobyte RAM chips جو ہیں ان کی ایڈریس لائنز اے زیرو سے اے الیون ہیں چاروں کی آپس میں کنیکٹڈ ہیں دیٹ مینس کوئی بھی ایڈریس بھیجیں گے ان چاروں میں ایک ہی لوکیشن سائملٹینیسلی ایکسیس ہو رہی ہے اب کیونکہ ہمیں ڈیٹا لائنس پہ انفارمیشن صرف ایک ہی یونیک ایڈریس سے چاہیے دیر فور ان میں سے کچھ جو چپس ہیں وہ ایک دفعہ سلیکٹ ہوں گے اور باقی جو ہیں وہ سلیکٹ نہیں ہوں گے اے ٹویلو جو ایڈریس لائن ہے وہ پہلے جو اوپر والے دو دکھائے گئے چپس ان کی چپ سلیکٹ لائن کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے جو نیچے والے دو چپس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے through not gate so A twelve جب زیرو ہوگا اوپر والے دو چپس سلیکٹ ہو جائیں گے اے ٹویلو جب ون ہوگا نیچے والے دو چپس سلیکٹ ہو جائیں گے ڈیٹا لائنس کو اگر دیکھا جائے ہم بیسکلی ورڈ انفارمیشن ایکسس کر رہے ہیں سو so, اوپر والے دو میموری چپس جو ہیں لوور بائٹ اور اپر بائٹ دونوں کی ڈیٹا لائنس سیپریٹ ہے اسی طرح جو نیچے والے دو چپس ہیں ان کی بھی لوور بائٹ اور اپر بائٹ چپ کی ڈیٹا لائنس جو ہیں وہ سیپریٹ ہیں اوپر والا اور نیچے والا اپر بائٹ چپ ان کی ڈیٹا لائنس آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور اسی طرح اوپر والا نیچے والا لوور بائٹ چپ جو ہے ان کی بھی ڈیٹا لائنس آپس میں جڑی ہوئی ہیں کیونکہ ٹویلو ایڈریس لائن یا تو اوپر والے کو سلیکٹ کرے گا یا نیچے والے کو سلیکٹ کرے گا دیٹ مینس یا تو اوپر والی لوکیشن سے انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ایکسس ہوگی یا نیچے والے چپ کی ایک پرٹیکولر لوکیشن سے انفارمیشن ایکسس ہوگی ریڈ رائٹ لائن جیسا کہ دکھایا گیا چاروں چپس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایڈریس ڈی کوڈنگ کی ایڈریس ڈی کوڈنگ بیسکلی ہم جو ایڈریس ہے جو کہ مائکرو پروسیسر جنریٹ کر رہا ہے اس کو ایسے طریقے سے ڈی کوڈ کریں گے جس کی مدد سے ہم ایک پرٹیکولر میموری چپ کو سلیکٹ کر پائیں اب ایک ایگزامپل کو uh, سمجھیں لیٹ از سپوز کہ ہمارے پاس 12 کلو بائٹ ریم ہم نے امپلیمنٹ کی ہوئی ہے with the help of kilobyte chips so تین چپس uh, ہیں 4 کلو بائٹ کے وہ آپس میں اس طرح کنیکٹڈ ہیں کہ ٹوٹل میموری ہمارے پاس 12 کلو بائٹ آ رہی ہے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کسی ایک وقت میں ایک ہی لوکیشن سے یا ڈیٹا پڑھ سکتے ہیں یا اس پہ رائٹ کر سکتے ہیں تو یا تو وہ لوکیشن پہلے والے چپ میں ہوگی پہلا والا جو فور کے چپ ہے یا دوسرے والا یا تیسرے والا سو دیٹ مینس کسی ایک وقت میں یا تو پہلا والا چپ سلیکٹ ہوگا اگر اس کی لوکیشن میں اپنے ریڈ رائٹ کرنا ہے یا دوسرا والا چپ سلیکٹ ہوگا اگر اس کی لوکیشن میں اپنے ریڈ رائٹ کرنا ہے یا تیسرا والا four kilobyte chip select ہوگا اس کی اگر لوکیشن میں ہم نے ریڈ رائٹ کرنا ہے سو یہ تینوں چپس جو ہیں کیسے سلیکٹ ہوں گے بیسکلی اگر بیس ایڈریس دیکھا جائے جو پہلا والا چپ ہے فور کلو بائٹ وہ سلیکٹ ہوگا جب بھی آپ ایڈریس جنریٹ کر رہے ہیں زیرو سے لے کے فور کے لوکیشن تک جو سیکنڈ والا چپ ہے وہ basically four K plus one location سے لے کے ایٹ کے لوکیشن تک جو بھی ایڈریس اگر جنریٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو سلیکٹ ہونا چاہیے اسی طرح جو تیسرا چپ ہے وہ سلیکٹ ہونا چاہیے اگر ایڈریس جو ہے ایڈریس بس پہ آیا ایٹ کے پلس ون لوکیشن لے کے ٹویلو کے لوکیشن تک سو بیسکلی یہ لوکیشن ہم کیسے ڈیٹرمن کریں گے دیکھیں ایڈریس لائنس پہ ڈفرینٹ ایڈریسز آ رہے ہیں وہ ایڈریسز جو ہیں ہم اس کے آگے کچھ ڈیکوڈر لگا سکتے ہیں تھری ٹو ایٹ یا ٹو ٹو فور یا ٹو ایم اگر جنرلائز کریں تو این ٹو ایم ڈیکوڈر کی مدد سے ہم ایڈریس کو دیکھ کے کچھ آؤٹ پٹ لائنس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو آؤٹ پٹ لائن سلیکٹ ہوں گی ایم ٹو این ڈیکوڈر کی وہ بیسکلی ان تینوں چپس کے کے چپ سلیکٹ ساتھ کنیکٹڈ ہوں گی اگر ہم ڈیکوڈر یوز نہ کرنا چاہیں تو ہم ڈسکریٹ لاجک سے اینڈ نینڈ اور گیٹ سے ہم ان کی مدد سے بھی ایڈریس ڈیکوڈرس بنا سکتے ہیں اس میں آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں تین فور کلو بائٹ چپس ہیں ڈفرینٹ ایڈریسز پہ سلیکٹ ہو رہے ہیں تو ایڈریس ڈیکوڈر کیسے بنے گا وہ دیکھتے ہیں ڈائگرام میں تین four kilobyte RAM chips دکھائے گئے جو کہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں such that we have twelve kilobyte of RAM تینوں ریمس کے جو ایڈریس ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اے زیرو سے لے کے اے الیون تک تینوں کی جو ڈیٹا لائنز ہیں eight data lines lines D zero D seven وہ کامن ڈیٹا بس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ریڈ رائٹ سگنل تینوں کے ساتھ سائملٹینیسلی کنیکٹڈ ہیں جو چپ سلیکٹ لائنس ہیں تینوں کی وہ کنیکٹڈ ہیں ایک two to four decoder کے آؤٹ پٹ پہ ڈیکوڈر کے ان پٹ پہ ہم نے address lines A twelve and A thirteen connect کی ہوئی ہیں سو so جب بھی اے ٹویلو لائن اور A thirteen line zero zero ہوں گی chip select zero signal activate ہو جائے گا جس کی مدد سے پہلا والا جو ہے ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ four kilobyte RAM chip وہ سلیکٹ ہو جائے گا اگر اے ٹویلو جو ہے وہ ون ہے اے تھرٹین زیرو ہے so that means chip select one line activate ہو جائے گی چپ سلیکٹ ون لائن جو ہے درمیان والا جو فور کلو بائٹ ریم چپ ہے اس کے چپ سلیکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو اے ٹویلو ون ہوگا اے تھرٹین زیرو ہوگا سیکنڈ والا four kilobyte RAM chip select ہو جائے گا اسی طرح اگر اے ٹویلو زیرو ہے اے تھرٹین ون ہے chip select two line activate ہو جائے گی چپ سلیکٹ ٹو لائن جو ہے ڈیکوڈر کی وہ کنیکٹڈ ہے chip select line four kilo RAM chip کی جو کہ ایکسٹریم رائٹ پہ ہے so that means A thirteen one ہو اے ٹویلو زیرو ہو اس ایڈریس پہ تیسرا چپ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں اگر ایک چوتھا فور کلو بائٹ چپ ہوتا اس کا چپ سلیکٹ جو ہے ہم چوتھی جو ڈیکوڈر کی لائن ہے ٹو ٹو فور ڈیکوڈر کی لائن سی ایس تھری اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے سو جب بھی A A twelve one one ہوتا ہوتا thirteen chip select three line activate ہو جاتی چوتھا جو فور کلو بائٹ ریم چپ ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا ڈائگرام میں ڈفرنٹ گیٹس دکھائے گئے ہیں جن کے آؤٹ پٹ جو ہیں وہ ایکٹیو لو ہیں اور ان کی مدد سے ہم چار ڈفرنٹ چپس کو ڈفرنٹ ٹائمس میں سلیکٹ کر رہے ہیں بیسکلی ان سارے گیٹس کے ان پٹ پہ دو ایڈریس لائنس کنیکٹڈ ہیں A nine and A ten so پہلے والے کیس میں اور گیٹ جو دکھایا گیا اس کے ان پٹ پہ اے نائن اے ٹین ہے جب دونوں زیرو ہوں گے تب آؤٹ پٹ زیرو ہوگا that means chips like zero جو ہے وہ زیرو ہوگا یا ایکٹیو لو ہوگا اگر ہمارا میموری چپ جو ہے اس کا ایکٹیو لو چپ سلیکٹ ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جائے گا سو جب بھی اے نائن زیرو ہوگا اے ٹین زیرو ہوگا وہ والا چپ سلیکٹ ہو جائے گا اسی طرح نیچے جو ہے ایک نائن گیٹ دکھایا گیا اس کے ان پٹ پہ A nine A ten address lines ہیں جب یہ دونوں ون ہوں گی تب اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہوگا that means chip select three that means کوئی بھی میموری چپ جس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے جب address line A nine one ہو اے ٹین ون ہو تو اس کو اس نین گیٹ کے تھرو کنیکٹ کیا جائے گا اس طرح چپ سلیکٹ ون سگنل جنریٹ کرنے کے لیے ایک نین گیٹ یوز کیا گیا اور ایک ساتھ میں ناٹ گیٹ یوز کیا گیا سو اے نائن اگر ون ہو اور اے ٹین زیرو ہو ناٹ گیٹ اس کو انورٹ کر دے گا ون کر دے گا سو نین گیٹ کے ان پٹس پہ دونوں ون ہے that means chip select one signal جو ہے وہ زیرو ہوگا اسی طرح chip select two active low signal generate کرنا ہے تو ایک نین گیٹ یوز کیا گیا ہے اور ایک ناٹ گیٹ یوز کیا گیا ہے اے نائن اگر زیرو ہو اور اے ٹین ون ہو تب جو ہے C S two signal active low ہوگا یہ تو ہو گیا بیسکلی ہم ڈسکریٹ لاجک کے ساتھ گیٹس کے ساتھ ایڈریس eh, ڈیکوڈر بنا سکتے ہیں اگر ہم two to four decoder use کرنا چاہیں اس سے بھی اسی قسم کے چپ سلیکٹ سگنلس جنریٹ کر سکتے ہیں سو ڈایاگرام میں ایک ٹو ٹو فور ڈیکوڈر دکھایا گیا جس کے دو پٹس ہیں اے نائن اور اے ٹین ایڈریس لائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں چار آؤٹ پٹس ہیں C S zero C S one C S two and C S three چاروں ایکٹیو لو ہیں سو اگر اے نائن زیرو ہوگا اے ٹین زیرو ہوگا chip select zero line activate ہو جائے گی اے نائن اگر ون ہے اے ٹین ون ہے تو لاسٹ والے چپ سلیکٹ لائن جو ہے چپ سلیکٹ تھری وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی سو دیٹ مینس اگر آپ کے پاس چار فائیو ون ٹو بائٹ کے میموری چپس ہیں سو پہلا جو چپ ہے اس کا chip select signal C S zero کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا دوسرا جو فائیو ون ٹو بائٹ کا چپ ہے اس کا chip select signal C S one کے ساتھ اس طرح تیسرا اور جو چوتھا فائیو ون ٹو بائٹ کا چپ ہے ان دونوں کے چپ سلیکٹ لائنس جو ہیں سی ایس ٹو اور سی ایس تھری کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گی three to eight decoder کے ان پٹ پہ ہم نے کونیکٹ کی ہوئی address lines A A A thirteen fourteen and fifteen output پہ of course eight chip select lines ہیں C S zero active low سے لے کے C S seven active low so basically ہمارے پاس اگر آٹھ فور کلو بائٹ کے چپس ہوں سو اے تھرٹین اے فورٹین اور اے ففٹین ایڈریس لائنس کی مدد سے اور اس three to eight address decoder کی مدد سے ہم ان آٹھ فور کے چپس میں سے ایک پرٹیکولر چپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سو فار ایگزامپل اگر اے تھرٹین بھی زیرو ہو اے فورٹین بھی زیرو ہو اور اے ففٹین بھی زیرو ہو تو پہلا والا فور کے چپ سلیکٹ ہوگا اگر یہ تینوں address lines one one one ہو تو آخری والا four kilobyte chip select ہوگا ابھی ہم نے ڈفرنٹ ٹیکنیکس دیکھی میموری کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے سو بیسکلی ہم نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ڈیجیٹل سسٹم بنائیں گے اس کا ایک میموری میپ ہوگا جس میں سارے جو ریکوائرمنٹ ہے ڈفرنٹ ٹائپ آف میمریز کی وہ بتائی جائے گی اب اس ریکوائرمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیسکلی جو بھی چپس اویلیبل ہیں ان کو ہم یوز کریں گے اور ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے کنیکٹ کریں گے یا تو اس کی ڈیٹا یونٹ کی ڈیٹا uh, یونٹ کا سائز ہے اس کو بڑھائیں گے یا نمبر آف لوکیشنز ہیں ان کو بڑھائیں گے یا دونوں کو بڑھا سکتے ہیں تو تینوں طریقے ہم نے دیکھے تھے دوسری جو ہم نے بات کی تھی کہ ہر چپ کا ایک بیس ایڈریس ہوتا ہے جس بیس ایڈریس پہ وہ چپ سلیکٹ ہوگا بیسکلی وہ بیس ایڈریس کیسے جنریٹ کرتے ہیں ہم ہر چپ کا چپ سلیکٹ جو سگنل ہے اس کو یوز کر رہے ہیں so basically most significant address line جو ہیں ان کو ہم ایک ایڈریس ڈیکوڈر سرکٹ کے ان پٹ پہ کونیکٹ کرتے ہیں اور ایڈریس ڈیکوڈر کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کی مدد سے اس پرٹیکولر چپ کو سلیکٹ کر دیتے ہیں آئیے اب ایک نیکسٹ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں F P G S F P G A basically field programmable gate array ہم نے P L D devices discuss کی تھی پی ایل ڈی ڈیوائسیز کی مدد سے ہم یا تو کوئی ایک کمبینیشن سرکٹ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا ایک سیکوینشل سرکٹ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پی ایل ڈی ڈیوائسیز میں ڈفرنٹ ٹائپس تھیں کیل ڈیوائس تھی پیل ڈیوائس تھی پی ایل اے تھی پی روم تھی جو کہ کچھ دیر پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی جو پی ایل ڈی ڈیوائسیز ہیں بیسکلی ایک اینڈ گیٹ ارے ہوتی ہے اور اس میں ایک اور گیٹ ارے ہوتی ہے جن کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں جو بھی ڈفرینٹ فنکشنز ہیں سم آف پروڈکٹ فارمز میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہر ڈیوائس کے آؤٹ پٹ پہ ایک آلمیک سرکٹ ہے یا آؤٹ پٹ لاجک ماڈیول ہے جس کی مدد سے ہم کچھ پنس کو آؤٹ پٹ کے طور پہ کنفیگر کر سکتے ہیں یا ان پٹ کے طور پہ کنفیگر کر سکتے ہیں یا اینڈ اور گیٹ ارے پہ فیڈ بیک کر سکتے ہیں یا ہم اس کو اس پورے ڈیوائس کو ایز اے سیکوینشل سرکٹ کے طور پہ کنفیگر کر سکتے ہیں یا ایز اے کمبینیشنل پارٹ جو ایف پی جی اے ہے یہ اس سے بھی زیادہ ایک ورسٹائل ڈیوائس ہے ایف پی جی اے میں بیسکلی لاجک یونٹس ہوتے ہیں ڈفرنٹ لاجکس یونٹ وہ ایک ٹو ڈائمینشنل گریڈ کی فارم میں ارینجڈ ہیں آپس میں ڈفرنٹ کالم اور رو انٹر کونیکٹس ہیں دیٹ مینس ایک لاجک یونٹ جو ہے کسی دوسرے لاجک یونٹ کے ساتھ آپ کونیکٹ کر سکتے ہیں یوزنگ دیز ڈیٹا پاتس جو کہ کالم اور رو کی فارم میں یہ پروگرامیبل ہیں آپ کونیکٹ کر سکتے ہیں کسی لاجک یونٹ کے ساتھ جو ایف پی جی کا پیکج ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیولس ہیں جن کو اگین پروگرام کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر ان پٹ سگنل بھیجنا ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آؤٹ پٹ آپ نے سگنل ریسیو کرنا ہے again in output input output جو ماڈیولس ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں سو بیسکلی ایف پی جی اے بھی ایک پروگرامیبل ڈیوائس ہے پر اس میں اینڈ اور گیٹ اریز نہیں ہے اس میں ایک لاجک سیلس بنے ہوئے جن کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں وہ لاجک جو سیلس ہیں کیسے پروگرام کر سکتے ہیں بیسکلی وہ لک اپ ٹیبل کی فارم میں ہے ایک میموری ہے جس کو آپ پروگرام کریں گے to implement any functional unit so آئیے دیکھتے اس کا بلاک ڈائگرام اور اس کے بعد مزید ڈسکشن کرتے ہیں ڈائگرام میں ایک ایف پی جی اے کا بلاک ڈائگرام دکھایا گیا ہے بہت سارے لاجک بلاکس ہیں کالم انٹر کنیکٹس اور رو انٹر کنیکٹس ہیں جن کی مدد سے ڈفرنٹ لاجک بلاکس کو آپس میں کنیکٹ کیا جا سکتا ہے پیکج کے بارڈر پہ آپ کو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیولس دکھائے گئے جو کہ پروگرام کر سکتے ہیں سو کوئی بھی لاجک بلاک جو ہے اس کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں یا پروگرام کر سکتے ہیں کوئی بھی فنکشن امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے ان پٹس آؤٹ پٹس کسی دوسرے لاجک بلاک کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یا چپ کے ان پٹ آؤٹ پٹ بلاک کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے ایف پی جی اے کے ہر لاجیکل یونٹ میں لاجیکل uh, ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو ملٹیپل لاجیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم انڈیپینڈنٹلی uh, پروگرام کر سکتے ہیں دیٹ مینس ڈفرنٹ فنکشنز ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس میں ان فنکشنز کو ہم نیکسٹ لیکچر میں بیسکلی دیکھیں گے کہ اسٹرکچر کیا ہے ہر لاجیکل uh, ایلیمنٹ کا اور کیسے پروگرام کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے پی ایل ڈی ڈیوائسز میں دیکھا تھا جو آل میک سرکٹ تھا اس میں ہمارے پاس ایک فلپ فلاپ تھا کچھ کمبینیشنل ان پٹ تھا ہم ان کو کنفیگر کر سکتے تھے تاکہ ہمارے پاس یا تو کمبینیشنل آؤٹ پٹ آ جائے یا سیکوینشل آؤٹ پٹ آ جائے اس طرح یہ جو لاجیکل ایلیمنٹس ہیں اس میں بھی ایک فلپ فلاپ ہے کچھ کمبینیشنل پارٹ ہے اس میں کچھ اس قسم کا بھی لاجک ہے تاکہ ہم جو جو نیبرنگ سیلز ہیں لاجک یونٹس ہیں ان سے ہم کچھ ان پٹ لے سکیں یا آؤٹ پٹ ادھر بھیج سکیں سو بہرحال یہ ساری جو انفارمیشن ہے اور یہ جو ساری سرکٹری ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنی discussion F P G S سے دوبارہ شروع کریں گے نیکسٹ لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ اور السلام علیکم